السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو پچھلا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر تھا اس میں ہم نے فنکشنز کی بات کی تھی اور ویریبل اسکوپ کی بات کی تھی ہم نے فنکشنز کو ڈیفائن کیا تھا اور فنکشن یوز کر کے ہم نے کچھ سمپل پرابلمس جو ہیں انہیں سالو کیا تھا اس کے علاوہ ہم نے جاوا اسکرپٹ کے جو بلٹ ان فنکشنز ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی اور اس میں سے دو خاص فنکشن جو ہے ان کا تھوڑا سا ڈیٹیل میں تذکرہ بھی کیا تھا پچھلی دفعہ ہم نے آخری چیز جو کی تھی وہ یہ کہ ہم نے یہ ویریبل اسکوپ کی بات کی تھی اور ڈیفائن کیا تھا کہ لوکل ویریبل سے ہماری کیا مراد ہے گلوبل ویریبل سے ہماری کیا مراد ہے جہاں تک فنکشنز کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ ایک پروگرامنگ کی ٹیکنیک ہے جس میں ہم ایک گروپ آف اسٹیٹمنٹ جو ہے نا ان کو اکٹھا کر کے ڈیفائن کر رہے تھے کہ بھئی یہ ایک فنکشن ہے اور نیکسٹ ٹائم جب آپ ان کو ان اس گروپ آف اسٹیٹمنٹس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو بجائے اس کے کہ سارے کے سارا گروپ لکھیں آپ اس کا بس ایک ریفرنس لکھ دیتے ہیں پورے کا پورا گروپ نہیں لکھتے بس ایک ریفرنس لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ وہ ساری اسٹیٹمنٹس پڑھی ہیں بس یہ سمجھ لو یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ ورچوئل یونیورسٹی لکھنے کی بجائے اس کا مخفف لکھ دیتے ہیں وی یو جب بھی کوئی صاحب وی یو پڑھتے ہیں کانٹیکس سے انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ان صاحب کا مقصد یہاں پہ وی یو لکھنا نہیں تھا ورچوئل یونیورسٹی لکھنا تھا تو فنکشنز اسی طرح ہے تو فنکشنز کے اور بھی کئی نام ہیں بعض لوگ انہیں سب پروگرام کہتے ہیں بعض انہیں پروسیجرز کہتے ہیں بعض انہیں سب روٹینز بھی کہتے ہیں لیکن ہم صرف یہ فنکشنز کے نام سے ہی ان کا تذکرہ کریں گے تو فنکشنز کا ایڈوانٹیج یہی ہے کہ فنکشنز کی وجہ سے جو ٹوٹل نمبر آف لائنز ہوتی ہے پروگرام میں وہ کم ہو جاتی ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فنکشن کو آپ ایک دفعہ ڈیفائن کرتے ہیں اسے کئی دفعہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو ہر دفعہ وہ گروپ آف اسٹیٹمنٹس نہیں لکھنا پڑتا بس ایک لائن کا ریفرنس لکھنا پڑتا ہے تو اس سے پروگرام ذرا چھوٹے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پروگرامس کو پڑھنا ریڈر کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کو بار بار وہی لائنیں نہیں پڑھنی پڑتی اور ایک اور فنکشنس کا فائدہ یہ ہے فنکشنس کی وجہ سے پروگرام جو ان کو مینٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے فرض کریں کہ آپ نے ایک فنکشن ڈیفائن کیا جو سو جگہ پہ یوز ہو رہا ہے تو آپ نے بعد میں اس کے فنکشن میں تھوڑی سی چینج کر دی تو اگر آپ فنکشن کے بغیر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو سو جگہ آپ کو چینجز کرنی پڑیں گی لیکن اگر آپ فنکشنس کو ود ریفرنس یوز کر رہے ہیں یعنی ایک جگہ ڈیفائن کیا اور بعد میں سو اس کے ریفرنس ڈالیں تو صرف جہاں پہ ڈیفینیشن دی ہے نا وہاں پہ چینج کرنا پڑے گا جہاں پہ ریفرنس ڈالیں وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا اس طرح پروگرامس کو مینٹین کرنا ان کو امپروو کرنا ان کو انہینس کرنا ان کو کریکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو فنکشنس کے یہ کچھ فائدے ہیں جہاں تک فنکشنس کی ڈیفینیشن کا تعلق ہے تو جب بھی آپ فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں اور یاد رہے کہ یوز کرنے سے پہلے ڈیفائن پہلے کرنا پڑتا ہے تو جب بھی آپ فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک کی ورڈ لکھتے ہیں فنکشن اس کے بعد آپ اس فنکشن کا آئیڈینٹیفائر لکھتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں جو بھی آپ فنکشن ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کوئی آپ ایک نام دیتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں اس کے بعد آپ ایک پیئر آف پیرنتھس ڈالتے ہیں اور اس کے بیچ میں آپ کچھ چیزیں لکھتے ہیں جنہیں ہم آرگیومنٹس کہتے ہیں آرگومنٹس لکھنے کے بعد پیرنتھسز بند ہو گئے اور اس کے بعد آپ کرلی بریسز میں اس فنکشن کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں یعنی وہ گروپ آف اسٹیٹمنٹس جو آپ فنکشن میں ڈالنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں like you write regular JavaScript اور پھر وہ کرلی بریسز سے آپ اس گروپ کو کلوز کر دیتے ہیں تو فنکشن کے یہ کچھ حصے ہیں اس میں جو امپورٹنٹ حصہ ہے وہ ہے آرگومنٹس کا یعنی آرگومنٹس کیا ہوتے ہیں it's a separated list arguments جو ہوتے ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس فنکشن نے جو باقی پروگرام ہے اس سے جو بات چیت کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے that will be done through these arguments تو آرگومنٹس جو ہیں وہ کمیونیکیشن چینل ہے between the function and the main program اور وہی میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جب بھی فنکشن یوز کریں اس سے پہلے انہیں ڈیفائن کریں عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ فنکشنز یوز کیے جاتے ہیں باڈی پارٹ میں جو H T M L page کا باڈی پارٹ ہوتا ہے اس میں یوز کیے جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہیڈ پارٹ میں فنکشنز کو ڈیفائن کر دیں کیونکہ ہیڈ پارٹ سب سے پہلے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اس کے بعد باڈی پارٹ شروع ہوتا ہے سو دس انشورس کہ آپ کے فنکشنز پری ڈیفائنڈ ہوں گے بفور دے آر یوزڈ تو کوشش کریں کہ اپنے فنکشنز کو ہیڈ پارٹ میں ڈیفائن کر دیں اور پھر باڈی پارٹ میں اسے یوز کریں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی فنکشنز کے بارے میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ فنکشنز کو یوز کرنا بائی ریفرنس جو ہم یوز کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں فنکشنس کو کال کرنا اس کے دو طریقے ہیں ایک فنکشن کو کال کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فنکشنس ایک لائن فنکشن کی کال جو ہے ایک لائن میں لکھ دیتے ہیں یعنی function call appearing as a complete statement تو فنکشنس ایک طرح جس طرح اپیئر ہو سکتے ہیں جاوا اسکرپٹ کوڈ میں کہ ایک پوری اسٹیٹمنٹ ہے اس میں صرف اس فنکشن کی کال لکھی ہوئی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے فنکشن کی کال ہے باقی حصہ جو ہے وہ اور کچھ جاوا اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے تو یہ دو طریقے ہیں جس کے ذریعے فنکشن کو کال کیا جا سکتا ہے یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں ضروری ہے کہ جب فنکشن کو آپ ڈیفائن کریں تو اس میں ریٹرن کا فنکشن ضرور یوز کریں یعنی ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ فنکشن کی ڈیفینیشن میں ہونا ضروری ہے اگر آپ نے فنکشن کو یوز کرنا ہے as part of a statement instead of a statement on its own ہم نے ریکرسو فنکشن کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ when a function call self it's called recursive it's called a recursive call تو فنکشن جب اپنے آپ کو کال کرتے ہیں تو وہ پروسیس جو ہے اسے ہم ریکرجن کا پروسیس کہتے ہیں اور اس کال کو ہم کہتے ہیں ریکرسو کال تو جناب میتھڈس یہ کیا ہوتے ہیں اس کا بھی ہم نے جواب دیا تھا کہ میتھڈس فنکشنز ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ they are defined as a property of an object methods اور عام فنکشن میں فرق یہ ہے میتھڈس وہ فنکشن ہوتے ہیں are defined as a property of an object تو اسی طرح ہم نے آبجیکٹ کی ڈیفینیشن تھوڑی سی چینج کر دی تھی پہلے ہم نے کہا تھا پچھلے کسی لیکچر میں کہ آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں it's a collection of properties and methods اب ہم نے کہا کیونکہ میتھڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں تو آبجیکٹ کی نئی ڈیفینیشن آبجیکٹ کی نئی سمپل ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ انیمڈ کلیکشن آف پراپرٹیز ایک آبجیکٹ کیا ہوتا ہے it's a collection of properties بعض پراپرٹیز اس کی ریگولر پراپرٹیز ہوتی ہیں بعض پراپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ میتھڈس ہوتے ہیں ہم نے پری ڈیفائنڈ یا پھر بلٹ ان جاوا اسکرپٹ جو فنکشنز ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ یہ وہ فنکشن ہیں جو جاوا اسکرپٹ کا حصہ ہیں پہلے سے اس میں ڈیفائن کیے گئے ہیں آپ کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان میں اور یوزر ڈیفائن فنکشن میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسے کئی پری ڈیفائنڈ فنکشنز ہیں ایسے کئی بلٹ ان فنکشنز ہیں لیکن ہم نے صرف دو کو ذرا غور سے دیکھا تھا ایک پارس انٹ کو اور ایک پارس فلوٹ کو نیکسٹ ٹاپک جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا وہ تھا ویریبل اسکوپ کا ہم نے کہا تھا کہ ویریبل کا دو طرح کا اسکوپ ہوتا ہے یا تو لوکل اسکوپ ہوتا ہے یا پھر گلوبل ہوتا ہے لوکل ویریبلس کے ہم نے بارے میں یہ کہا تھا کہ لوکل ویریبلس وہ ویریبلس ہوتے ہیں کہ جو کسی فنکشن میں ڈکلیئر کیے جائیں یوزنگ دا وار کی ورڈ اگر آپ کسی ویریبل کو کسی فنکشن میں ڈکلیئر کرتے ہیں using the var keyword that's a local variable اور اس کی خصوصیت کیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے لوکل ویریبل کی کہ اس کی اس فنکشن کے باہر کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا اس کا اگر کوئی میننگ ہے تو وہ صرف فنکشن کی باؤنڈری سے اندر ہے اس کے باہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے کہ آپ کسی فنکشن کو کسی ویریبل کو as a local variable declare کر سکیں ضرور کریں کیونکہ لوکل ویریبل جو ہوتے ہیں اس سے کئی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں لوکل ویریبلس کی وجہ سے پروگرامس کو پڑھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے ان کو مینٹین کرنا آسان ہوتا ہے اس کے علاوہ فنکشنز کو ری یوز کرنا لوکل ویریبلس کی وجہ سے بھی آسان ہو جاتا ہے تو میری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ جب بھی موقع ملے آپ کو ویریبلز یوز کرنے کا کسی فنکشن میں تو دیکھیں کہ کیا اس کو میں ایز اے لوکل ویریبل کر سکتا ہوں ڈکلیئر اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں تو جناب یہ تھی باتیں فنکشنس کی بلٹ ان فنکشنس کی اور گلوبل اور لوکل ویریبلس کی ایک چیز اور جس کا ہم نے پچھلی بار تذکرہ کیا تھا وہ ایونٹ ہینڈلرس کا تھا ہم نے کہا تھا ایونٹ ہینڈلر جو ہیں یہ اسپیشل پرپز فنکشن ہیں which are predefined in JavaScript یہ انیوژل اس لیے ہے کہ عموماً یہ جاوا اسکرپٹ کوڈ کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ یہ H T M L code کا حصہ ہوتے ہیں تو آج کا لیکچر جو ہے انہیں ایونٹ ہینڈلرس کے بارے میں ہے آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ایونٹ ہینڈلرس کیا ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں ان کو یوز کیسے کیا جاتا ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے بعض پروگرام لکھیں گے جن میں ہم ان ایونٹ ہینڈلس کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ایونٹ ہینڈلنگ ہے یہ کیا چیز ہے اس کا بڑا سادہ جواب ہے کہ ایونٹس ہوتے رہتے ہیں ان کو آپ کیپچر کرتے ہیں ان پہ آپ رسپونڈ کرتے ہیں یہ process that is the process of capturing and responding to events this is called event handling اب ایونٹ کیا ہوتا ہے ایونٹ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں اکثر ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ یوزر ایونٹس ہوتے ہیں کہ یوزر صاحب کچھ کرتے ہیں وہ ماؤس کو ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں کوئی کی دباتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں سو یوزر از از ایکٹنگ وہ کچھ کر رہا ہے اس کے اس ایکٹ کو پکڑنا اس کو کیپچر کرنا جو ہے اور اس کو رسپونڈ کرنا that is called event handling دوسری طرح کے جو ہوتے ہیں ایونٹس وہ ہوتے ہیں سسٹم اٹ سیلف جو ہے نا یعنی کمپیوٹر اٹ سیلف بعض ایونٹ جنریٹ کرتا ہے بعض اوقات وہ جو اپنے کلاک کو اپڈیٹ کرتا ہے دیٹ از ان دی فارم اس کو آپ ایک ایونٹ کے طور پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں تو یہ دو طرح کے ایونٹس عموماً کمپیوٹر میں یوز کیے جاتے ہیں ایک تو ہے جو یوزر کی وجہ سے ہوتے ہیں دوسرے جو سسٹم کے انٹرنلی جنریٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں آج ہمارا فوکس جو ہے صرف اور صرف یوزر ایونٹس پہ ہوگا ہم آج سسٹم جنریٹڈ ایونٹس کی بات نہیں کریں گے تو ہوتا کیا ہے کہ یوزر کچھ کرتا ہے سسٹم اس کو کیپچر کرتا ہے اور پھر چھوٹا سا پروگرام کا حصہ ہوتا ہے وہ اس ایونٹ کو رسپونڈ کرتا ہے یوزر نے اگر ماؤس یہاں سے وہاں موو کیا یہ ایونٹ کیپچر ہوگا پھر اس کے مطابق سسٹم کچھ کرے گا یعنی رسپونڈ کرے گا تو آج ہم اسی پروسیس کی بات کریں گے تو یہ تو ہوگی ایونٹ ہینڈلنگ لیکن ایونٹ ہینڈلنگ پروگرامز کیا ہوتے ہیں یا پھر ایک زیادہ پاپولر ٹرم ہے ایونٹ ڈریون پروگرامز کیا ہوتے ہیں ایسے پروگرام جو ایونٹس کو کیپچر کرتے ہیں ان کو رسپونڈ کرتے ہیں انہیں ہم ایونٹ ڈریون پروگرامز کہتے ہیں اسکرپٹ جو ہے خاص طور پہ ایسے پروگرامز لکھنے کے لیے بنائی گئی تھی اور اکثر اوقات جو جاوا میں پروگرام لکھے جاتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں یعنی اکثر جاوا کے پروگرام جو ہیں ہیں وہ ایونٹ ڈریون پروگرامز ہی ہوتے اب جناب ہم بات کرتے ہیں کہ جاوا اسکرپٹ ایونٹس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے تو اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ ایونٹ ہینڈلرز جو ہیں وہ آپ جو کسی بھی ویب پیج کا باڈی پورشن ہوتا ہے نا اس میں لکھتے ہیں اور اس میں کہاں لکھتے ہیں بعض ٹیگز ہوتے ہیں ان کے ایٹریبیوٹ کے طور پہ آپ ایک ایونٹ ہینڈلر لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد دو طریقے سے آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں جب بھی وہ ایونٹ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہی ایونٹ ہینڈلر جو لکھا ہے اس کے سامنے آپ نے جو اپنی رسپونس کرنی ہے نا وہ لکھ دیں یعنی اپنی رسپونس جو ہے اسی ٹیگ کے اندر ایونٹ ہینڈلر کے سامنے لکھ دیں کہ جناب جب یہ ایونٹ ہو تو آپ ایک ونڈو کھول دیں جب یہ ایونٹ ہو آپ کچھ اور کر دیں یعنی رسپانس آپ وہیں وہیں لکھ دیتے ہیں رسپانس کو اسی ٹیگ کے اندر ایونٹ ہینڈلر کے ساتھ ہی امبیڈ کر دیتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے یہ ذرا سادہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ بھی ہے وہ یہ کہ جہاں پہ آپ ایونٹ ہینڈل لکھتے ہیں اس کے سامنے ایک فنکشن کا ریفرنس ڈال دیتے ہیں کہ جناب جب بھی یہ ایونٹ ہو تو فلانا فنکشن جو ہے اس کو آپ نے چلا دینا اور اس فنکشن کو آپ کہیں اور جا کے ڈیفائن کر دیتے ہیں عموماً اس فنکشن کو آپ جو پیج کا ہیڈ پورشن ہوتا ہے اس میں ڈیفائن کرتے ہیں یعنی جو ایونٹ ہینڈلر ہے وہ ہے باڈی پورشن میں اور جو فنکشن اس کو ریسپونڈ کر رہا ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے ہیڈ پورشن میں تو یہ دو طریقے ہیں ایک تو ان لائن ریسپانس ہوتی ہے اور ایک by calling to a function response ہوتی ہے ان دونوں کا آج ہم کچھ تذکرہ کریں گے پندرہ لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایونٹ ہینڈلنگ کا پہلی دفعہ تذکرہ کیا تھا تو ذرا اس لیکچر میں جو ایونٹ ہینڈلنگ ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی اس کو ریوزٹ کر لیں ہوا یہ تھا کہ ہم نے ایک فارم بنایا تھا سینڈ این ای میل کا اس میں جب بھی ہم سینڈ این ای میل والا جو بٹن ہے جو سبمٹ بٹن ہے اس کے اوپر ماؤس لے کے جاتے تھے کلک نہیں کرتے تھے اس کے اوپر ماؤس جاتا تھا تو فوراً ایک الرٹ آ جاتا تھا اگر جو فرام والا فیلڈ ہو وہ خالی ہو اور اس الرٹ میں لکھا ہوتا تھا empty from field please correct یعنی یہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ آپ نے ای میل بھیجنی ہے وہ ای میل کسی کی طرف سے جانی چاہیے اگر وہ والا فارم کا سیکشن آپ فل نہیں کرتے تو کمپیوٹر آپ سے کہتا تھا کہ بھائی صاحب ادھر کچھ ڈال دیں تو ایک لحاظ سے یہ ایرر چیکنگ ہو رہی تھی اور کسٹ اور یوزر کو موقع دیا جا رہا تھا کہ جو ایرر آیا ہے اس کو ٹھیک کر لو تو یعنی ایونٹ ایک جنریٹ ہوتا تھا جب بھی ہمارا ماؤس جاتا تھا سینڈ ای میل کے بٹن پہ اس سے ایک ایونٹ جنریٹ ہوتا تھا وہ تھا آن ماؤس اوور کا ایونٹ اور پھر اس کی رسپانس آتی تھی رسپانس یہ ہوتی تھی کہ فوراً جا کے ہم چیک کرتے تھے کہ فرام والا فیلڈ ہے اس میں کچھ لکھا یا نہیں لکھا اگر نہیں لکھا تو الرٹ آیا تھا کہ جناب وہاں پہ کچھ لکھے سو so, یہ ہمارا پندرہ لیکچر میں جو ہم نے چھوٹا سا ایک کوڈ سیگمنٹ لکھا تھا ایک پروگرام لکھا تھا that was our event handling program اور اس کو ہم نے کس طرح لکھا تھا اس کا بڑا سادہ طریقہ تھا ہم نے یہ جو سینڈ ای میل والا بٹن تھا نا اس کا جو ٹیگ تھا اس کا جو ان پٹ ٹیگ تھا اس میں تھوڑا سا کوڈ ڈال دیا تھا اس میں ہم نے کیا ڈالا تھا اس میں لکھا تھا on mouse over is equal to اس کے بعد ہم لکھا تھا اف وہ جو فرام فیلڈ ہے خالی ہے تب جناب ایک الرٹ ڈسپلے کر دیا جائے اتنی سی بات ہم نے کی تھی اور اس بات کا خیال رہے کہ وہ نظر تو شاید آپ کو ایک لائن میں نہ آ رہا ہو لیکن لاجیکلی وہ ایک ہی لائن میں سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ on mouse over is equal to اس اس اس کے کے کے بعد بعد بعد کوٹس آتے تھے آتا تھا کنڈیشن آتی تھی لیس دین ون اور اس کے بعد جو رسپانس ہماری یعنی الرٹ آتا تھا وہ آتا تھا یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی لائن میں ہیں تو that's how we wrote our first event driven program یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا ہم نے ایک ایونٹ ہینڈلر ڈالا تھا اور اس کی رسپانس جو تھی وہ بھی وہیں پہ ہی ٹیگ کے اندر ہی لکھتی تھی یہ طریقہ جو ہے اس کو بعض لوگ شاید ان لائن جاوا اسکرپٹ کہتے ہیں یا پھر ان لائن ایونٹ ہینڈلنگ کہتے ہیں یعنی جہاں پہ آپ ایونٹ کیپچر کر رہے ہیں وہیں پہ اپنی رسپانس بھی لکھ دیں یعنی آپ کی رسپانس جو ہے وہ ایچ ٹی ایم ٹیگ کا حصہ ہی ہوتی ہے وہ باڈی پارٹ میں ہی لکھی گئی ہے یہ طریقہ جو ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ ایونٹ ہینڈلر کا آئیڈینٹیفائر لکھتے ہیں جس طرح ہم نے آن ماؤس اوور لکھا اس کے بعد ایکول سائن لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو رسپانس ہوتی ہے اس کو ڈبل کوٹس میں لکھتے ہیں رسپانس جو ہوتی ہے وہ جاوا اسکرپٹ کی صورت میں ہی ہوتی ہے تو اس کو آپ ڈبل کوٹس میں لکھ دیتے ہیں یہاں پہ ایک جو ریسٹرکشن ہے کہ یہ جو رسپانس ہے یہ صرف اور صرف ایک لائن میں ہی ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ آپ ایک سے زیادہ جاوا اسکرپٹ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ڈال, ڈال سکتے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ان سب کو ایک لائن میں ہونا چاہیے تو اگر آپ نے ملٹیپل اسٹیٹمنٹ ڈالنی ہے تو ان کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں بائی پوٹنگ سیمی کولنس پہلے ایک اسٹیٹمنٹ لکھیں اس کے بعد سیمی کولن ڈالیں دوسری لکھیں سیمی کولن ڈالیں تیسری لکھیں اور لکھ سکتے ہیں بتائیے لکھ سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کچھ لمٹس ہوں گی تو ملٹیپل جاوا اسکرپٹ اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ لکھی جا سکتی ہیں اس رسپانس میں سیپریٹڈ بائی سیمی کولنس لیکن کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک لائن میں آ رہی ہیں تو آپ یہاں پہ ایک زبردست قسم کی سوفسٹیکیٹڈ سی ایونٹ ہینڈلنگ نہیں کر سکتے تو یہ جو ان لائن ایونٹ ہینڈلنگ کرتے ہیں آپ یہ صرف چھوٹا موٹا ہی کچھ رسپانس دینا ہو کچھ تھوڑا سا ہی کام کر کے آپ نے یوزر کو کچھ رسپانس دینی ہو اس کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے سوفسٹیکیٹڈ ایونٹ ہینڈلنگ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو کوئی اور طریقہ یوز کرنا پڑے گا اور وہ طریقہ جو ہے اب اس کے بارے میں کچھ بات بتاتے ہیں وہ طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ جو باڈی پورشن ہے وہاں پہ آپ ضرور کہیں آن ماؤس اوور اس کے بعد ایکول سائن بھی لکھیں اس کے بعد کوٹس کے اندر آپ ایک فنکشن کا ریفرنس ڈال دیں اور پھر اس فنکشن کو آپ ہیڈ پورشن میں جا کے ڈیفائن کر دیں تو یہ جو طریقہ ہے یہ کرے گا ایگزیکٹلی exactly وہی جو پہلے ہو رہا تھا لیکن یہ طریقہ جو ہے ذرا زیادہ ایلیگنٹ ہے اس کے ذریعے آپ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کام کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے چھوٹی موٹی سی ایونٹ ہینڈلنگ کرنی ہے اس کے لیے وہ ان لائن والا طریقہ بالکل صحیح ہے لیکن یہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ایونٹ ہینڈلر کے سامنے فنکشن کا نام لکھیں اور فنکشن کو ہیڈ پورشن میں ڈیفائن کریں اس کے کئی فائدے ہیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بجائے وہ ایک لمبی سی لائن لکھنے کے باڈی پورشن میں آپ خوبصورت طریقے سے فنکشن کو ہیڈ پورشن میں ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے فارمیٹ کر سکتے ہیں اس سے اس فنکشن کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ آپ نے ایونٹ ہینڈر لکھا اس کے بعد فنکشن کا نام لکھا اور وہ فنکشن پھر کال ہوتا ہے اور ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اب وہ ایک دفعہ فنکشن کو ڈیفائن کر دیں اس کو پھر آپ ملٹیپل ایونٹ ہینڈلرز کے لیے اس کو آپ پھر ملٹیپل ایونٹ ہینڈلر کے ذریعے کال کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے کہا کہ on mouse over is equal to check form کہیں اور پہ آپ جائے کہہ دیں on click is equal to check form یا on what whatever is equal to check form I trying کہ یہ جو دوسرا طریقہ ہے ایونٹ ہینڈلنگ کا اس کے لیے فنکشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ری یوز کی جا سکتی ہے جو پہلا ان لائن طریقہ ہے اس میں ایک دفعہ آپ نے ڈیفائن کیا دوسری دفعہ وہی چیز کرنی ہے تو آپ کو سارے کا سارا دوبارہ لکھنا پڑے گا تو یہ فنکشن کے ذریعے ایونٹس کو ہینڈل کرنا یہ زیادہ ایلیگنٹ ہے زیادہ خوبصورت ہے اور زیادہ فلیکسیبل بھی ہے تو ابھی ہم نے لیکچر 15 سے ایگزامپل دیکھی تھی اب لیکچر ایٹین میں بھی ہم نے کچھ ایونٹ ہینڈلنگ کا کام کیا تھا اس کو بھی ذرا ریوزٹ کر لیتے ہیں وہاں ہم نے یہ کیا تھا ہم نے ایک پیج بنایا تھا اس پہ ایک بٹن تھا نیو وی یو ونڈو جب بھی اس بٹن پہ ہم کلک کرتے تھے تو فوراً ایک نئی ونڈو اوپن ہو جاتی تھی اور اس میں ورچوئل یونیورسٹی کا جو ہوم پیج ہے وہ ڈسپلے ہو جاتا تھا آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس پرٹیکولر پیج کے کوڈ پہ یہاں پہ ہم نے وہ جو دوسرا طریقہ وہ یوز کیا ہوا ہے کہ باڈی پورشن کے اندر وہ جو بٹن ہے اس کے ٹیگ میں ہم نے ڈیفائن کیا ہے on click is equal to view window یعنی ہم نے ایک فنکشن کا ریفرنس دیا ہوا ہے پھر اس فنکشن کو ہم نے وہ جو ہیڈ پورشن ہے اس کے اندر ڈسکرائب کیا ہوا ہے ہم نے کہا ہے کہ فنکشن اور اس کے بعد وی یو ونڈو لکھا اور پھر ہم نے ونڈو کا ایک میتھڈ اوپن یوز کیا اور اس کو ایک یو آر ایل دے دیا تو ہوگا یہ کہ جب بھی یہ آن کلک ہوگا یعنی یہ کلک والا ایونٹ اس بٹن پہ ہوگا تو یہ اوپن میتھڈ جو ہے یہ فائر ہو جائے گا اور یہ اوپن میتھڈ جو ہے جو اس کو یو آر ایل دیا گیا ہے اس کو ڈسپلے کر دے گا تو دو ایونٹ ہینڈل ہم نے دیکھ لیے ہم نے آن ماؤس اوور دیکھ لیا آن کلک دیکھ لیا اس کے علاوہ بھی اور کئی ہیں ان سب کا تو آج میں آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کر سکتا ان میں سے چند جو میرے فیوریٹ ہیں ان کو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں پہلا تو میرے خیال میں جو سب سے زیادہ شاید یوز ہوتا ہے وہ آن کلک کا ہی ہے اس طرح ایک آن ڈبل کلک کا بھی ایونٹ ہینڈلر ہے آن کلک تو یہی ہے نا کہ اگر آپ کہیں جا کے ایک دفعہ کلک کریں آن ڈبل کلک کا مطلب ہے کہ کلک کلک دو دفعہ کلک کریں اس ایونٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے آن ماؤس اوور کا ایونٹ ہینڈلر وہ بھی ہم نے یوز کیا اس طرح ایک آن ماؤس ڈاؤن کا بھی ہینڈلر ہے یعنی جب بھی آپ ماؤس کا کوئی بٹن دباتے ہیں تو یہ والا ایونٹ جو ہے یہ فائر ہوتا ہے آن فوکس اور آن بلر کے بڑے انٹرسٹنگ دو ایونٹ ہینڈلر ہیں جس کا بھی ہم تھوڑی دیر میں تذکرہ کریں گے آن ریسیٹ کا ایونٹ ہینڈلر جو ہے اس کے ذریعے آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ کسی فارم کا ریسیٹ بٹن جب بھی کلک کیا جائے تو یہ والا ایونٹ ہینڈلر جو ہے فائر ہو جاتا ہے اسی طرح آن سبمٹ کا جو ہے جب بھی کسی فارم کو سبمٹ کیا جائے تو یہ والا ایونٹ ہینڈلر چل پڑتا ہے اس کے علاوہ دو اور جو مجھے پسند ہیں اور جس کا آپ مزید بھی آج ہم تذکرہ کریں گے ایک تو ہے آن لوڈ کا ایونٹ ہینڈلر اور دوسرا ہے آن انلوڈ کا ایونٹ ہینڈلر اس کا ہم تھوڑی دیر میں تذکرہ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تو صرف تھوڑے سے میں نے آپ آپ کو کو دکھائے اس کے کے علاوہ کئی کئی ہیں مزید ان سے شاید دس دس قریب میں نے دکھایا تو میرے خیال میں چوبیس پچیس تیس کے قریب ایونٹ ہینڈلر ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ تو آپ کی کتاب میں بھی ہے لیکن وہ لسٹ بھی شاید کمپلیٹ نہ ہو تو بس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف تھوڑا سا کا تذکرہ کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایونٹ ہینڈلرز ہیں اب جناب یہی جو آپ کو لسٹ دکھائی تھی اس میں سے کچھ ایونٹ ہینڈلرز کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیں سب سے پہلے ہم یہ آن فوکس اور آن بلر والے جو ایونٹ ہینڈلرز جو ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں یہ دونوں آپس میں تھوڑے سے کنیکٹڈ ہیں ایک جو ہے دوسرے کا ایک لحاظ سے ریورس ہے الٹا ہے آن فوکس کا ایونٹ ہینڈلر جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے وہ تب فائر ہوتا ہے جب کوئی ونڈو جو ہے نا اس پہ فوکس آتا ہے یا پھر کوئی فارم ہے اس کے کوئی ایلیمنٹ پہ فوکس آتا ہے ونڈو پہ فوکس آنے میں کیا مراد ہے جب بھی آپ کسی ونڈو پہ کلک کرتے ہیں تو ونڈو جو ہے اس پہ آپ کا فوکس آ جاتا ہے وہ یعنی ٹاپ ونڈو بن جاتی ہے اسی طرح فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک فارم ہے اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں جا کے کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا فوکس آ جاتا ہے تو جب بھی فرض کریں کہ ایک فیلڈ ہے اس پہ جا کے میں کلک کرتا ہوں تو فوراً آن فوکس کا ایونٹ ہینڈلر جو ہے وہ اگر میں نے وہاں پہ ڈیفائن کیا تو وہ فائر ہو جائے گا آن بلر کیا ہے آن بلر الٹا ہے جب بھی میرا فوکس کسی ونڈو سے یا کسی فارم کے ایلیمنٹ سے اٹھتا ہے تو فورن آن بلر کا ایونٹ ہینڈلر فائر ہو جاتا ہے فرض کرے کہ دو ٹیکسٹ فیلڈ ہیں میں نے پہلے فیلڈ میں کچھ لکھا اب میں دوسرے فیلڈ میں جو ہی جاتا ہوں وہاں جا کلک کرتا ہوں فورن آن بلر کا ایونٹ ہینڈلر جو ہے پہلے فیلڈ کے لیے وہ فائر ہو جائے گا تو آن فوکس اور آن بلر الٹا ہے ایک دوسرے کے آن فوکس کا مطلب کہ جب میں کسی پہ اپنی توجہ مرکوز کرتا ہوں اور آن بلر کا مطلب جب میں اپنی توجہ سے ہٹاتا ہوں آئیے ذرا انہیں ایونٹس کی کچھ ایک ایگزامپل کے ذریعے خبر لیتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ آن بلر والا ایونٹ جو ہے اس کا یوسیج کر کے دکھاؤں گا یہ جو آپ کو فارم نظر آ رہا ہے اس میں دو فیلڈز ہیں دو بٹنز ہیں ہوتا یہ ہے کہ پہلے فیلڈ کے لیے میں نے آن بلر کا ایونٹ ڈیفائن کیا ہے پہلے فیلڈ میں میں گیا وہاں پہ میں نے ایک ایج ٹائپ کی میں نے پانچ ادھر ٹائپ کر دیا اب ظاہر ہے کہ میں فون نمبر انٹر کرنا چاہتا ہوں جو ہی میرا فوکس اس ایج والے فیلڈ سے ہٹے گا جو ہی میں جا کے فون نمبر والے فیلڈ پہ کلک کروں گا تو کیا ہوگا بعض اوقات یہ ہوگا کہ ایک الرٹ میسج آ جائے گا اسٹاپ یو آر یگر دین ٹویلو یعنی یہاں پہ کچھ چیکنگ ہو رہی ہے چیکنگ یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ایج والا فیلڈ ہے اگر اس میں میں ایک نمبر ڈالتا ہوں وچ از لیس دین ٹویلو تو یہ ایک الرٹ باکس آ جاتا ہے فرض کریں وہاں پانچ کی بجائے میں تیرہ لکھتا کچھ بھی نہ ہوتا دس از ویری انٹرسٹنگ کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے چیکنگ کی ہے فارمس کی اس میں ہوتا یہی تھا کہ یا تو ہم ماؤس اوور کرتے تھے یا پھر آن کلک کرتے تھے سبمٹ والے بٹن پہ اس ایونٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے تھے یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ کوئی بٹن دبانا نہیں پڑا جو ہی ہم ایک فیلڈ سے نکلے ہیں اس اس کی چیکنگ ہو گئی ہے کے کوڈ کو ایک نظر دیکھ لیں سب سے پہلے تو میں نے یہ جو فیلڈ تھا ایج والا اس کا جو ٹیگ ہے اس کے اندر میں نے ایونٹ یوز کیا ایونٹ ہینڈلر یوز کیا ہے آن بلر اور آن بلر کو میں نے کہا ہے کہ جب بھی یہ آن بلر ہو تو آپ یہ چیک ایج والا فنکشن جو کہ میں نے باڈی پارٹ میں نہیں بلکہ ہیڈ پارٹ میں ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کو آپ نے چلا دینا تو جو ہی آن بلر ہوتا ہے تو چیک ایج والا فنکشن جو ہے وہ چل پڑتا ہے چیک ایج فنکشن میں کیا ہے اس میں میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ document dot form one dot age dot value یعنی یہ جو ایج والا فیلڈ ہے نا اس کی ویلو اگر بارہ سے کم ہو اچھا آپ نوٹ کیجیے یہاں پہ میں نے پاس انٹ کا فنکشن یوز کیا ہوا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو فیلڈز ہوتے ہیں اس میں جب بھی آپ کو ویلیو انٹر کرتے ہیں تو ان کی نیچرل فارم جو ہوتی ہے وہ ایک اسٹرنگ کی صورت میں ہوتی ہے تو میں نے پاس انٹ یوز کر کے اس اسٹرنگ کو ایک انٹیجر میں کنورٹ کیا پھر میں نے کہا کہ اگر یہ والا انٹیجر جو ہے اف دس از لیس دین ٹویلو تو ایک الرٹ میسج دینا ہے ورنہ آپ نے کچھ نہیں کرنا تو جو ہی اس نے میں نے پانچ ٹائپ کیا کچھ نہیں ہوا پانچ ٹائپ کر کے جو ہی میرا فوکس کسی اور فیلڈ پہ گیا تو اس فیلڈ پہ یعنی ایج والے فیلڈ پہ آن بلر والا ایونٹ ہینڈلر فائر ہو گیا اس نے فوراً یہ چیکنگ کی اگر میں نے پانچ کی بجائے تیرہ ٹائپ کیا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا لیکن کیونکہ میں نے یہ کنڈیشن بارہ والی میٹ نہیں کی اس لیے فوراً وہ الرٹ باکس آ گیا ہے اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ جناب there is a problem so this is a very interesting way of checking forms یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ کا ایک بڑا لمبا سا فارم ہے اس میں ظاہر ہے سو فرض کریں اس میں ایلیمنٹس ہیں ان میں آپ مختلف چیزیں انٹر کرتے ہیں جو پرانا طریقہ ہے اس میں یہ کہ جب میں سبمٹ دباتا ہوں تو مجھے اپنے سارے ایررز کا پتہ لگتا ہے لیکن اگر یہ آن بلر والی اسکیم میں یوز کروں تو میں ایک فیلڈ انٹر کرتا ہوں جب اس میں کوئی چیز جو ہی میں نیکسٹ فیلڈ پہ جاتا ہوں مجھے فوراً پتا لگ جاتا ہے کہ بھائی وہاں پہ وہ گڑبڑ ہے اور میں اسے فوراً جا کے ٹھیک کر سکتا ہوں میرے خیال میں کسٹمرس کو یہ ذرا زیادہ سہل اور زیادہ فرینڈلی لگے گا کہ ان کی ساتھ ساتھ اگر ایرر کریکشن ہوتی رہے بجائے اس کے کہ وہ جو سو فیلڈز ہیں ان میں بارہ جگہ جو ایرر ہے وہ اکٹھے کسٹمر کو بتایا جائیں ایک ایک کر کے اس کو بتاتے جائیں تو میرے خیال میں کسٹمر سے زیادہ خوش ہوگا تو یہ آن بلر والا ایونٹ ہینڈلر جو ہے اس اسکیم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت یوزفل ہے تو جناب یہ تو ہم نے آن بلر کی بات کر لی اسی طرح آن فوکس جو ہے اس کو بھی بڑی انٹرسٹنگ اپلیکیشنس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور پیئر آف ایونٹ ہینڈلرس کی یعنی آن لوڈ کی اور آن ان لوڈ کی یہ فائر ہوتا ہے تب جب بھی آپ کسی ونڈو میں ایک نیا ڈاکومنٹ لوڈ کرتے ہیں تو جب بھی کسی ونڈو میں آپ ایک نیا ڈاکومنٹ لوڈ کرتے ہیں تو آن لوڈ کا ایونٹ ہینڈل جو ہے وہ فائر ہو جاتا ہے آن ان لوڈ جو ہے وہ الٹا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ ایک ڈاکومنٹ کو ویو کر رہے ہیں کسی ونڈو پہ اب آپ کوئی اور ڈاکومنٹ ویو کرنا چاہتے ہیں تو ایک لحاظ سے آپ پرانے ڈاکومنٹ کو ایگزٹ کر رہے ہیں پرانے ڈاکومنٹ کو کو انلوڈ کر رہے ہیں تو جب بھی آپ ایسا کریں گے تو آن ان لوڈ والا ایونٹ ہینڈلر جو ہے وہ فائر ہو جائے گا یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے ان دا سینس کہ اس سے پہلے جو ہم ہم نے چار ایونٹ دیکھے ہیں یعنی on on on on mouse over click focus blur وہاں پہ ہمیشہ فارمس کی فارم کے ایلیمنٹس کی بات کر رہے تھے یہاں پہ یہ جو دو ایونٹ ہینڈلرز ہیں ان کا تعلق ہے ونڈوز کے لوڈ ہونے سے ونڈوز میں ڈاکومنٹس کے لوڈ ہونے سے یا ڈاکومنٹس کے ان لوڈ ہونے سے تو جناب اس سچویشن کو یعنی یہ ونڈوز کے ونڈوز میں ڈاکومینٹس کے لوڈ ان لوڈ ہونے کو اس کو بھی ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے ایگزامن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم یہ کریں کہ ہم آن ان لوڈ والا ایونٹ ہینڈلر جو ہے اس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ایک ونڈو نظر آ رہی ہے اب اس ونڈو میں ایک ڈاکومنٹ مجھے نظر آ رہا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈاکومنٹ ہے اس کا جاوا اسکرپٹ کا کوڈ جو لکھا ہوا ہے اس میں جو ایونٹ ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ خاصی انٹرسٹنگ قسم کی ہے فرض کریں کہ اس کا جو اس براؤزر کا جو ایڈریس والا فیلڈ ہے اس پہ میں کوئی اور ایڈریس انٹر کرتا ہوں فرض کریں کہ میں وی یو کا وی یو کا جو ہوم پیج ہے اس کا ایڈریس انٹر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں انٹر کا بٹن دباتا ہوں تو کیا ہوگا تو جناب ایک الرٹ آ جائے گا الرٹ کہہ رہا ہوگا you can't leave this page میں اس الرٹ کو ختم کرتا ہوں اس پہ اوکے والے بٹن کو دباتا ہوں تو کیا ہوگا دوبارہ وہی پرانا ڈاکومنٹ جو ہے اور اس کا یو آر ایل جو ہے وہ مجھے ایڈریس بار میں نظر آنا شروع ہو جائے گا تو یہ بڑا شیطانی سا پروگرام ہم نے لکھا ہے یعنی یہ ہم نے ایسا ایک پیج بنایا ہے کہ جس سے آپ نکل نہیں سکتے جو ہی آپ اس میں کوئی نیا یو آر ایل ڈالتے ہیں اس کے ایڈریس بار میں جب جب آپ اس پیج کو ویو کر رہے ہوں تو براؤزر کے ایڈریس بار میں کوئی نیا یو آر ایل ڈالتے ہیں تو میسج آتا ہے کہ جناب آپ نہیں جا سکتے اور واپس وہی پیج پہ ہم واپس پہنچاتے ہیں اس کے کوڈ کو ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں اس کا کوڈ خاصا چھوٹا سا ہے کیونکہ اس میں فارم وغیرہ یوز نہیں ہو رہے فارم کا اگر کوڈ لکھنا ہو تو اس میں خاصی لائنیں لکھنی پڑتی ہیں تو اس میں فارم وغیرہ یوز نہیں ہو رہا یہاں پہ آپ غور کریں تو ایونٹ ہینڈلر آپ کو کہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو ایونٹ ہینڈلر جو نظر آ رہا ہے وہ باڈی والا ٹیگ جو ہے نا آپ کے پیج کا اس میں نظر آ رہا ہے تو یہ جو آن لوڈ اور آن ان لوڈ والے ٹیگز ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ باڈی والا ٹیگ جو ہے اس میں نظر آئیں گے یہ دونوں ایونٹ ہینڈلر جو ہیں آپ کو as an attribute of the body tag نظر آئیں گے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ on unload is equal to اس کے بعد ہم فنکشن کا آئیڈینٹیفائی دیتے ہیں اس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے یوزر اس کے بعد جو ہمارا ہیڈ پورشن ہے وہاں پہ اسکرپٹ اور سلیش اسکرپٹ کے جو ٹیگز ہیں اس کے بیچ میں ہم نے اس انوائے یوزر فنکشن کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے اس فنکشن میں آپ دیکھیں جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ current U R L is equal to window location یعنی جو ونڈو کی کرنٹ لوکیشن ہے اس کا کرنٹ یو آر ایل ہے اس کو ہم ایک ویریبل میں اسٹور کر دیتے ہیں جو ہی یہ آن ان لوڈ کا ایونٹ ہوتا ہے تو انوائے یوزر کا فنکشن چلنا شروع ہو جاتا ہے اس فنکشن کی پہلی ایگزیکیوٹیبل لائن یہ ہے کہ جو اس کا کرنٹ اس ونڈو کی لوکیشن ہے نا یعنی اس کا جو یو آر ایل ہے اس کو آپ ایک ویریبل میں اسٹور کر لیں اس کے بعد آپ ایک الرٹ فائر کر دیں اس الرٹ میں لکھا ہو you can't leave this page اور اس کے بعد آپ ونڈو جو ہے اس کی جو لوکیشن پراپرٹی ہے اس کو دوبارہ وہی جو پرانا یو آر ایل تھا اس پہ لے آئے so you say window dot location is equal to current U R L آپ اس ونڈو سے نکل نہیں سکتے کیونکہ جس طرح ہم نے اس میں یہ ایونٹ ہینڈل ڈالا ہوا ہے جو ہی آپ اس پرٹیکولر پیج کو ان لوڈ کرنا چاہتے ہیں کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایونٹ ہینڈل جو ہے وہ جو ونڈو کا کرنٹ یو آر ایل ہوتا ہے نا اس کو سیو کر لیتا ہے اس کے بعد الرٹ میسج دیتا ہے کہ جناب you can't leave this page اور پھر اس ونڈو میں دوبارہ وہی پیج جو ہے اس کو ڈسپلے کر دیتا ہے جو سب سے پہلے ڈسپلے ہو رہا تھا تو نو میٹر آپ کتنے اس میں یو آر ایل ڈالیں اس کے ایڈریس بار میں آپ کا پیج جو ڈسپلے ہو رہا ہے وہ وہی رہے گا جو اوریجنل پیج ہوگا میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے یوزرز کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہ کریں users gets really really annoyed by things like this تو یہ تو ایک یوز تھا آن ان لوڈ کا اس کے علاوہ اور بھی خاصے یوزز ہیں فار ایگزامپل کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی صاحب آئے ہیں پھر وہ کہیں اور جا رہے ہیں آپ کی ویب سائٹ سے کہیں اور جا رہے ہیں آپ کے کسی پیج سے کہیں اور جا رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آن ان لوڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ thank you for your visit please come back again آپ ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں آپ تھینک یو آپ ہماری ویب سائٹ پہ آئے اب آپ جا رہے ہیں خدا حافظ تو آن ان لوڈ سے آپ اس ایونٹ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو یوزر ہے وہ آپ کو پیج کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہے آن لوڈ کو یوز کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں مثلاً ایک ایک میرا ویب پیج ہے کہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی میرا ویب پیج کھولے میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ونڈو اور کھل جائے جس میں بعض جو میں نے سیمینارز دیے ہیں ان کی ڈیٹیل آ جائے تو یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ میں نے آن لوڈ کا ایونٹ ہینڈلر جو یوز کیا ہوا ہے جو ہی کوئی صاحب وہ ایک پرٹیکولر ویب پیج کھولتے ہیں ایک چھوٹی سی بلو رنگ کی ونڈو کھل جاتی ہے جس میں ان وہ جو پریزنٹیشنز ہیں ان کے یو آر ایل آ جاتے ہیں اس طرح میرے یوزر کو آسانی رہتی ہے کہ اگر وہ صرف انہیں پریزنٹیشن میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کو پورا ویب پیج کنگھالنا نہیں پڑے گا وہ انفارمیشن اس کے لیے ریڈیلی اویلیبل ہوگی یہ ٹیکنیک خاصی کامن ہے ورلڈ وائڈ ویب پہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے آپ کے جو ورچوئل یونیورسٹی کا ایل ایم ایس ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انٹر ڈیپینڈنٹ ونڈوز کھلی ہوتی ہیں بعض اوقات اگر آپ نے ڈسکشن والا پیج کھولنا ہو تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک نئی ونڈو کھل جاتی ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹ ونڈو تھی جہاں پہ آپ نے کلک کیا تھا ڈسکشن والی ونڈو کھلی تھی پیرنٹ والی ونڈو اگر میں بند کر دوں تو ڈسکشن والی ونڈو بھی شاید ان آپریٹو ہو جائے تو اس لیے آپ کرنا یہ چاہیں گے کہ جب بھی کوئی صاحب وہ پیرنٹ والی ونڈو جو ہے نا اس سے کہیں جانے لگے تو ان سے پوچھ لیں کہ آر یو شیور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ یہاں چلے چلے جائے گئے تو وہ دوسری ونڈو جو ہے وہ ان آپریٹو ہو جائے گی تو یہ آن ان لوڈ کے ذریعے وہاں پہ آپ کسٹمر کو تھوڑا سا وارن کر سکتے ہیں وہاں پہ کسٹمر کی تھوڑی سی ہیلپ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسٹمر کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یوزر جو ہے نا وہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ان آپریٹو ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ اسے بتا دیں کیونکہ اس کا جو فلپ سائڈ ہے وہ یہ کہ بعض اوقات بغیر جان بغیر جانے بوجھے کوئی یوزر غلطی سے وہ جو پیرنٹ ونڈو ہے اس کو چھوڑ کے چلا جائے اس سے ساری کی ساری چائلڈ ونڈو جو ہے آپریٹو ہو جائیں گی ہو سکتا ہے یوزر یہ نہ چاہتا تو اس کو تھوڑا سا وارن کر دیں تو اس کو وارن کرنے کے لیے جو آپ جاوا اسکرپٹ کوڈ لکھیں گے اس میں آپ یہ آن ان لوڈ کا ایونٹ ہینڈلر جو ہے اسے یوز کریں گے تو جناب آپ یہ تھے آن لوڈ اور آن ان لوڈ کے ایونٹ ہینڈلرس اس کے علاوہ جو باقی ایونٹ ہینڈلر جس کا میں نے تذکرہ کیا اور ان کا میں نے نہیں تذکرہ کیا ان کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی ریڈنگ کریں find they are very very interesting ان کے ذریعے بہت انٹرسٹنگ اور بہت یوزفل ایونٹ ڈریون پروگرامس لکھے جا سکتے ہیں اور یوزرس اس کو یوز کر کے میرے خیال میں زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ایک پروگرام جو رسپونڈ کرے ان کے ایکشنز کو بجائے اس کے کہ اسٹیٹکس سی چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں تو میرے خیال میں ایونٹ ڈریون ویب پیجز جو ہوتے ہیں they are more useful as compared to static web pages تو ان ایونٹ ہینڈلس کے بارے میں آپ کچھ پڑھیں اور ان پہ ایکسپیریمنٹ کریں اور ان کے ذریعے بہتر سے بہتر ویب پیج ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں آپ یہ ایونٹ ہینڈلرس کے جو آئیڈینٹیفائرس ہیں ان کے سنٹیکس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم کسی ایونٹ ہینڈلر کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے ٹی کوڈ میں جب بھی ہم کسی ایونٹ ہینڈلر کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یوز کرتے ہیں what is called mixed case capitalization بعض اسے کیمل بیک کیپٹلائزیشن بھی کہتے ہیں یعنی ہم لکھتے ہیں او این اسمال اس کے بعد کیپٹل سی اور ایل آئی سی کے آن کلک کے لیے آن ماؤس اوور کے لیے O N small M capital اس کے بعد اسمال اس کے بعد او کیپٹل اس کے بعد اسمال یہ ایک کنوینشن ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ایونٹ ہینڈلر جو ہے یہ H T M L portion میں یوز ہو رہا ہے ایچ پورشن میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم نے بہت شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کیس انسینسٹیو ہوتی ہیں تو جناب ایونٹ ہینڈلرز کی صورت کو اگر آپ ایسٹیمل والے پورشن میں یوز کر رہے ہیں تو case does not make a difference ہم اسے خاص طریقے سے لکھتے ہیں یعنی یہ مکسڈ کیس کیپٹلائزیشن لکھتے ہیں کیونکہ ایک اچھی کنوینشن ہے اس سے فوراً نظر آ جاتا ہے کہ جناب یہ ایونٹ ہینڈل لکھا ہوا ہے کیونکہ عموماً جو ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگز ہیں ان کو ہم آل کیپس میں لکھتے ہیں تو یہ آن کیپس میں ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگ لکھے ہوئے ہیں اور یہ مکس کیس میں آپ کے ایونٹ ہینڈل لکھے ہوئے ہیں تو خاصا فرق ہے دونوں میں تو بڑی آسانی سے جب کوئی کوئی صاحب کوڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں ڈفرینس نظر آ جاتا ہے کہ جناب اچھا یہ تو ٹیگ ہے اور یہ اس کے اندر ایونٹ ہینڈلر ہے تو یہ کیپٹلائزیشن سے ہم اس فرق کو ایک لحاظ سے ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح یوزر کو پروگرام پڑھنے میں یعنی آپ کے ویب پیج کے کوڈ کو پڑھنے میں آسانی رہتی ہے لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ it is not a necessity ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح مکس کیس میں ایونٹ ہینڈلس کو لکھ کے آل کیپس میں لکھ دیں آل اسمال میں لکھ دیں یا پھر کسی عجیب و غریب انداز سے لکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا it will be perfectly legal to write write it it it will be perfectly legal to write it any manner all caps all small اور بھی کسی عجیب و غریب طریقے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تو بات ہے جب آپ ایونٹ ہینڈلرز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں as an attribute of an H T M L tag بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور ان کیسز کا اس کورس میں ہم ابھی تذکرہ نہیں کریں گے کہ آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایونٹ ہینڈلرز کو جاوا اسکرپٹ کوڈ کے درمیان یوز کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ کوڈ جو آپ اسکرپٹ سلیش اسکرپٹ کے بیچ میں لکھتے ہیں نا وہاں پہ کہیں ایونٹ ہینڈلرز یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہاں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں جب بھی آپ ایونٹ ہینڈلرز کو یوز کریں اٹ از ریکوائرڈ کہ آپ انہیں اسمال کیس میں لکھیں تو اگر آپ آن کلک لکھیں گے تو small O small small N C small L small I small small C کے اس طرح لکھیں گے آپ تو یہ جو ایونٹ ہینڈلرز ہیں جب آپ انہیں H T M L code کے اندر لکھتے ہیں تو کنوینشن یہ ہے کہ یہ مکس کیپلائزیشن یوز کریں لیکن آپ کی مرضی آپ جیسے مرضی کریں لیکن اگر ایونٹ ہینڈلرز کو آپ جاوا اسکرپٹ کوڈ کے اندر یوز کر رہے ہیں یعنی وہ اسکرپٹ سلیش اسکرپٹ کے درمیان جو عموماً آپ جہاں اسکرپٹ کوڈ لکھتے ہیں اس کے اندر یوز کر رہے ہیں وہاں پہ you have to make sure کہ آپ اس کی آل اسمال ورژن جو ہے نا اس کو یوز کریں آل کیپس نہیں کر سکتے مکس نہیں کر سکتے you have to have only small case letters whenever you writing down the identifier for an event handler یہاں پہ لیکچر ایٹین میں ہم نے ایک مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ آپ کو کہی تھی اس کو بھی میں کریکٹ کرنا چاہوں گا وہاں ہم نے کہا تھا کہ جناب جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ کیس سینسیٹیو ہے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ایونٹ ہینڈلر ہے آن ماؤس کلک ویسے ہی ہم نے ایونٹ ہینڈلر ایک بنایا تھا آن ماؤس کلک جو ہے اس کی جو چار ورژن میں آپ کو دکھائی ہوئی ہیں ان میں سے صرف ایک صحیح ہے باقی ساری غلط ہے تو جناب جو ورژن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ صحیح ہے وہ بھی ایک لحاظ سے غلط ہے تو یہاں پہ ہم کریکشن کرنا چاہیں گے اور دو چیزیں ہم کہنا چاہیں گے پہلی چیز تو یہ کہ چاروں ورژن جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ایسٹیمل ٹیگ میں اگر ان میں سے کوئی بھی آپ ایک ورژن یوز کریں گے ول بی فائن کیونکہ ایسٹیمل جو ہے اٹ از کیس انسینسٹیو لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ جاوا اسکرپٹ میں یوز کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ اسکرپٹ سلیش اسکرپٹ کے ٹائر کے بیچ میں یوز کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ صرف ایک ورژن جو ہے وہ چلے گی small caps sorry all caps نہیں چلے گی مکس کیس نہیں چلے گی صرف اور صرف آل اسمال کیس والی ورژن جو ہے نا وہ چلے گی یعنی سارے کے سارے لیٹرز جو ہیں اگر وہ اسمال لیٹرز میں لکھے ہوں وہ ورژنس وہ ورژن جو ہوگی وہ صحیح ہوگی جاوا اسکرپٹ میں اور کوئی ورژن نہیں ہوگی تو again S T M L میں اٹ ڈزنٹ میٹر لیکن کنوینشن یہی ہے کہ آپ کیمل بیک کیس یوز کریں اور اگر آپ نے جاوا اسکرپٹ میں یوز کرنا ہے تو صرف ایک ورژن چلے گی اور وہ یہ والی کہ آل اسمال کیس والی ورژن تو ذرا آج کا لیکچر جو ہے اسی کے ساتھ تمام ہوتا ہے آج کا لیکچر جو تھا it was about event handling ہم نے دیکھا کہ ایونٹ ہینڈلنگ سے ہماری کیا مراد ہے یعنی سسٹم جو ہے وہ جو ایونٹس کو کیپچر کرتے ہیں پھر اس کو رسپونڈ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایونٹ ہینڈلنگ سسٹم ہے ایسے سسٹم کو جو پروگرامز رن کہتے ہیں ایسے سسٹمز کو جو پروگرامز رن کرتے ہیں انہیں ہم ایونٹ ڈریون پروگرام کہتے ہیں یعنی ایسے پروگرام جو ایونٹس کو کیپچر کریں اور پھر اس کی اپروپریٹ رسپانس دیں ہم نے یہ بھی کہا کہ اسکرپٹ جو تھی وہ اسی لیے ڈیزائن کی گئی تھی تاکہ اس کے لیے اس کے ذریعے ایونٹ ہینڈلنگ والے پروگرام لکھنا یعنی ایونٹ ڈریون پروگرام لکھنا آسان ہو جائے اور اکثر پروگرام جو آپ دیکھیں گے جو کہ جاوا اسکرپٹ میں لکھے ہوں گے وہ ایونٹ ڈریون پروگرامس ہی ہوں گے تو اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایونٹس جو ہیں ان کو یوز کیسے کیا جاتا ہے ہم ذرا پاسٹ میں گئے جو ہم نے آن ماؤس اوور اور آن کلک کے ایونٹ ہینڈلرز پہلے یوز کیے تھے ان کا تذکرہ کیا اور وہاں پہ کی بات جو ہم نے بتائی تھی کہ یہ ایونٹ ہینڈلرز کو اگر آپ نے اپنے ویب پیج کے اندر امبیڈ کرنا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں آپ کرتے تو انہیں as part of H T tags ہی ہیں امبیڈ لیکن دو طریقے سے کرتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لکھ دیتے ہیں event handler for example on mouse over اور اس کے آگے ایکول سائن کے بعد ایک اسٹرنگ لکھ دیتے ہیں جس میں کوئی جاوا اسکرپٹ کوڈ ہوتا ہے تو جو ہی وہ ایونٹ ہوتا ہے وہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے یہ ہم نے بتایا تھا یہ ذرا ایک ان ایلیگنٹ سا طریقہ یہ صرف سادی سچویشن کے لیے ذرا اچھا لگتا ہے لیکن زیادہ کمپلیکس سچویشن کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایونٹ ہینڈلر کا نام لکھتے ہیں یعنی اس اس اس کا آئیڈینٹیفائی لکھتے ہیں کے کے بعد بعد سائن اور کوٹس میں ہم ایک فنکشن کا نام لکھ دیتے ہیں اور پھر اس اس فنکشن کو ہم جو پیج کا ہیڈ پورشن ہوتا ہے اس میں اسکرپٹ اسکرپٹ سلیش کے ٹیگ جو اس کے بیچ میں جا کے ڈیفائن کر دیتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے اگر آپ نے کمپلیکس ایونٹ ہینڈلنگ پروگرام لکھنے ہیں تو یہ طریقہ اپنائیں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ فنکشن ڈیفائن کر دیں اس کو آپ ملٹیپل ایونٹ ہینڈلرس کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں ہم نے کچھ نئے پروگرام بھی لکھے میں نے کچھ اپنے فیوریٹ جو ایونٹ ایونٹ ہینڈلنگ تھے ان کا آپ سے تذکرہ کیا اور اس میں ہم نے خاص طور پہ آن بلر کو یوز کر کے دکھایا on blur is a very popular event handler کیونکہ اس کی مدد سے فارمز کی چیکنگ جو ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے یوزر کے لیے فارم کی چیکنگ جو ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے ان دا سینس کہ جو یوزر کو مسٹیک کرتا ہے اور اس فیلڈ سے کہیں اور جاتا ہے فوراً اس کو آپ رسپانس دیتے ہیں کہ جناب کچھ مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کر لیں اور اس کے بعد ہم نے آن لوڈ اور on unload event handlers کا تذکرہ کیا یعنی یہ وہ ایونٹ ہینڈلرس ہیں جس کی مدد سے آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی پیج لوڈ ہوا ہے یا پھر کسی پیج کو چھوڑ کے آپ کہیں اور جا رہے ہیں اور ہم نے ایک بڑا شیطانی سا پروگرام بھی لکھا خاصا انوائنگ سا پروگرام لکھا جو کرتا یہ تھا کہ جب وہ اس پروگرام سے ریلیٹڈ پیج ڈسپلے ہو رہا ہو کسی بھی براؤزر ونڈو میں اور آپ اسی ونڈو میں کہیں اور جانا چاہیں کسی اور یو آر ایل پہ جانا چاہیں وہ آپ کو نہیں جانے دیتا تھا وہ آپ کو روک لیتا تھا تو وہ تھا یوز ہم نے جہاں پہ ہم نے آن ان لوڈ کا یوز کر کے آپ کو دکھایا اور اس کے علاوہ باقی جو ایونٹ ہینڈلرز ہیں مثلا آن ماؤس ڈاؤن ہے یا پھر اور ایونٹ ہینڈلر جس کا آج ہم نے تذکرہ کیا ہے جن کا آپ نے کتاب میں شاید پڑھا ہو ان کو بھی آپ یوز کر کے دیکھیں ان کی پریکٹس کریں خاصا فائدہ ہوگا یہاں پہ تھوڑی سی میں ایڈوائس آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جو کورس جب ہم نے ڈیزائن کیا تھا اس میں یہ جو ویب ڈیولپمنٹ کا پورشن تھا ایک خاص وجہ سے ہم نے انکلوڈ کیا تھا وہ وجہ یہ تھی کہ ہم آپ کو ایک اسکل دینا چاہتے تھے تاکہ جب آپ اس کورس کو ختم کر لیں آپ کے پاس ایک اسکل آ جائے اور یہ اسکل ایسی ہے جس کے جس کے ذریعے پیسے بنائے جا سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ انٹریکٹیو ویب پیجز ڈیولپ کر سکتے ہیں دیکھیے عموماً جب لوگ ویب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ سادے سادے اسٹیٹک سے پیجز کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خوبصورت سے کوئی کانٹینٹ دکھا دیا خوبصورت سے خوبصورتی سے اس پیج سے کسی دوسری پیج پہ چلے گئے کچھ اینیمیشن دکھا دی لیکن اگین اسٹیٹک کانٹینٹ یہاں جو ہم نے کوشش کی ہے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ ایکٹیو کانٹینٹ اس کو بنانے کی آپ کو پریکٹس ہو آپ کو پتا لگے کہ ایکٹیو کانٹینٹ کیسے بنایا جاتا ہے اسمارٹ کانٹینٹ کیسے بنایا جاتا ہے تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انہیں بھی غور سے سنیں کتاب کو بھی غور سے پڑھیں اس کے علاوہ بھی انٹرنیٹ پہ جو بے شمار مٹیریل اویلیبل ہے آن ڈیزائننگ پیجز یوزنگ اس کو بھی دیکھیں یہاں پہ اتنا مٹیریل اتنی اسکل اتنی نالج موجود ہے جس کو یوز کر کے آپ even as a part time worker you can make good amount of money تو میرے سے میری آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ اس پہ ذرا غور کریں it's a very interesting idea that is of interactive pages اس کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ کس ٹائپ کے لوگ جو ہیں ان انٹریکٹو پیجز کو یوز کر سکتے ہیں ان کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ آپ کے پاس یہ اسکل ہے کہ آپ ان کے لیے انٹریکٹو پیجز ڈیزائن کر سکتے ہیں اور دیکھیں کہ پھر اپنی اسکل کے ذریعے آپ ان کی کوئی پرابلم سالو کر سکیں اور اگر ان کی پرابلم سالو ہوگی generally they will make some money out of it and generally they will share part of that money part of کچھ میتھمیٹکس کی ابھی تک جو ہم نے تھوڑا سا جاواسکٹ میں میتھمیٹیکل کام کیے ہیں اس میں جمع ہی کی ہے زیادہ کوئی بات نہیں کی زیادہ ہوا تو ہم نے موجولس شاید نکال لیا تھا کسی چیز کا نیکسٹ ٹائم ذرا ہم زیادہ انٹریکیٹ میتھمیٹکس کی بات کریں گے سائنس اینڈ کو سائنس کی بات کریں گے اسکوائر روٹس کی بات کریں گے اور بھی جو انٹرسٹنگ میتھمیٹیکل فنکشنز جو کہ جاوا اسکرپٹ میں اویلیبل ہیں ان کی بات کریں گے اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں آپ کو بتانا پڑے گا جو ایک میتھ آبجیکٹ ہے جو جاوا اسکرپٹ کا حصہ ہے تو نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم میتھ آبجیکٹ کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے آپ کو بتائیں گے اس کی مختلف پراپرٹیز کیا ہیں اینڈ مور امپورٹنٹلی اس سے ریلیٹڈ مختلف میتھڈس کون سے ہیں اور پھر ان میتھڈس کو ہم آپ کو یوز کر کے دکھائیں گے اس کے ذریعے ہم کچھ انٹرسٹنگ پرابلم جو ہیں وہ آپ کو سالو کر کے دکھائیں گے سو نیکسٹ ٹائم ہمارا فوکس ہوگا تھوڑی سی میتھمیٹیکل پروگرامنگ پہ تو انٹل دیٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے اور اپنے دوستوں کا بھی خدا حافظ